محترم حضرات علماء اکرام معزز سامعین محترم حاضرین پروردگار عالم کا اس خاندان پہ کرم ہے اور آج خوش نصیب ہیں آپ سید عطا اللہ شاہ صاحب سب کا جو رحمت اللہ علیہ اللہ کی کروڑ ہاں رحمت نازل ہو اس مرض قلندر کے مزار مبارک آمین کہو کہ ان کے بارے میں آپ حضرات سننے کے لیے تشریف لائے ہیں آج وہ لوگ کہاں جو سرکار تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کے لیے دس دس سال تک جیل کاٹے اور اس کے لیے جیل جا سکتے ہیں ہم دکان مکان کے لیے جا سکتے ہیں لڑائی جھگڑے پر جا سکتے ہیں قتل و قتال کر کے جا سکتے ہیں بھائی کا سرکار کے ہم جیل میں جا سکتے ہیں محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ختم نبوت کی تاج کی حفاظت کرتے ہوئے کون جائے حضرات کے رگو ریشوں میں خون کے قطرے قطرے میں دین قیم اور اس کے تمام مسائل اس طرح جم گئے تھے رس بس گئے تھے کہ فرنگی جیسی طاقت نکال نہ سکی آج آپ کو پتا نہیں کہ بخاری مرحوم کون تھا جاؤ انگریزوں کی اکیڈمی میں جو اس وقت کی دستاویز کو جا کے دیکھو پوچھو معلومات کرو کہ بخاری کون تھا فاقہ مستی میں ورن صغیر کو اللہ کے قرآن سے آگاہ کیا اور ختم نبوت کے مسئلے کا پرچار کیا ورنہ ہمارے لوگوں کی ذہنیت تو اس وقت بھی بے شمار تھی اور اب بھی یہ ہے کہ ہر مسئلے کو لوگ کہتے ہیں جی، کہ آپس کا جھگڑا ہے صحابہ کرام کی عظمت کا مسئلہ ہے اس کو بھی کہتے ہیں آپس کا جھگڑا ہے ختم نبوت کا مسئلہ ہے اس کو بھی دکاندار کاروباری ذمہ دار جاگیردار سرکاری ملازم یہ کہتا ہے کہ ان کا آپس کا جھگڑا ہے بری بات کہی ذوق نے کہتا ہے جب تو حال یہ بن گیا گزر دنیا میں مشکل ہے کہ خود دنیا ہے مشکل میں گزر دنیا میں مشکل ہے کہ خود دنیا ہے مشکل میں ہے قابو موت پر اپنا نہ حسرت زیست کی دل میں ہے نہ موت اپنے قابو کی ہے کہ اسے بلا لو اور نہ جینے کے دن ہے آج سید عطا اللہ شاہ بخاری حیات ہوتا پھر میں دیکھتا کہ قرآن کریم پہ بیٹھ کون کرتا ہے کہ کون ہے وہ لوگ جو قرآن کریم کی سرے بغا توہین کرتے ہیں انہی لوگوں سے دین کی عظمت تھی انہی لوگوں سے دین متین کی حفاظت تھی اور یہ آج بھی تھوڑا بہت جو کچھ ہو رہا ہے انہی حضرات کے قدموں کی برکت سے ہو رہا ہے ان کی محنت کا نتیجہ انہوں نے نہ دن دیکھا نہ رات دیکھی نہ سردی گرمی کی پرواہ کی بس جو دھن اللہ نے لگا دی اسی میں لگے رہے اور قرآن کریم نے ایسی لوگوں کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا اولا حزب اللہ میرے دین متین کے سارے خدمت تیری جماعت ہے میری پارٹی ہے یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں قرآن کریم کی عظمت برقرار رکھنے والے لوگ دین متین کو سنبھالنے والے لوگ محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دین ایمان کو اسلام رکھنے والے لوگ رگو رگ رگو ریسوں میں بسا دینے بسا لینے والے لوگ تمام سے تمام اس طرح کے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام ہے مدینہ کی طرف مسلمانوں پہ چھ لاکھ کافروں نے حملہ کر دیا چھ لاکھ کافر آ گئے مدینہ طیبہ میں مشورہ ہو رہا ہے کس طرح مقابلہ کیا جائے کس طرح دفاع کیا جائے شکل اختیار کی جائے کتنی فوج روانہ کی جائے کتنا لشکر بھیجا جائے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھ کے فرمانے لگے پریشانی کی کوئی بات نہیں گھبرانے کی کوئی بات نہیں چھ لاکھ آدمی آئے ہیں چھ آدمی مقابلے کے لیے کافی ہے چھ لاکھ کا مقابلہ چھ آدمی کافی ہے کہ دوسروں کے لیے کہا ہو فرمانے لگے ایک میں جاؤں گا پانچ آدمی اور بھیج دو کسی نے کہا کھولے ہیں فرمانے لگے فضول خرچی نہیں آج ہمارے رنگ روپ پر ہماری آسائش پر کتنا فرق ہوتا ہے ذرا سال میں اپنی آمدنی کا کبھی بیٹھ کر حساب کتنا رنگ روپ پہ لگا کتنا زیبائش پہ خرچ ہوا کتنا اپنے عیش و آرام پہ خرچ ہوا اور کتنا ہم نے اللہ کے دین اور اللہ کی توحید اور حضرت محمد الرسول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت پہ ہم نے کتنا خرچ کیا یہ تو کوئی لڑائی جھگڑے کی بات نہیں ہر آدمی چھ مہینے میں سال میں ہر مہینے میں حساب کر کے دیکھو کہ ہماری جس قدر آمدنی ہے کتنی دین پہ خرچ ہوئی اور کتنی دنیا پہ خرچ ہوئی اب آپ کہیں گے کہ صاحب بال بچوں پہ خرچ کرنا بھی تو دین ہے بال بچوں پہ خرچ کرنا بھی تو دین ہے تسلیم کرتا ہوں مگر آپ نے سارا پیسہ بال بچوں پہ خرچ کر دیا ہے یہ قرآن کریم پہ خرچ کرنے کے لیے اندرا آئے گی جی۔ مرنے کے بعد تو اس کا سلام چاہیے کے لیے تو قرآن کریم چاہیے تمہیں پور فراج سے گزارنے کے لیے تو قرآن کریم چاہیے تمہیں میدان حضر کی بربادیوں سے بچانے کے لیے قرآن کریم چاہیے تمہیں اور خرچ کوئی اور کرے گا یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اپنی تمام ذرائع آمد تمام سر سلحیت اور تمام قوتیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و محبت اور ختم نبوت کی حفاظت میں خرچ کر سید رتا شاہ صاحب بخاری رحمت اللہ علیہ کی دس بارہ سال جیل جیل سے بنتے ہیں اور اتنا بہادر جوان ہائی کورٹ کی عدالت ہے الزام ہے لوگ منتظر ہیں کہ آپ گے شادی کیا بیان دیں گے آج بخاری کیا کہے گا اب تو سوال کرتا ہے کہ آپ نے مرزائیوں کے بارے میں کیا کہا فرمایا کافر کہتا تھا کافر کہتا ہوں اور جب تک میرا ایک بھی آ رہا ہے میں کافر کہتا رہوں گا یاد کر لیا تھا فنا اللہ کی تہ میں بقا کا راز مزمر ہے فنا اللہ کی تہ میں بقا کا راز مزمر ہے جنہیں مرنا نہیں آتا انہیں جینا نہیں آتا جو مرنے کے لیے تیار نہیں وہ زندگی کے لطف کو کیا ڈالے زندگی کی بہار کیسے ہوا کرتی ہے بخاری نے ایسے لوگ پیدا کیے علامہ قاضی خانہ میں شجا بادی سب قید رحمت اللہ علیہ جن لوگوں نے دیکھا ہے وہ ان کی شکل سے واقف ہے حضرت مولانا محمد علی صاحب جلندری رحمت اللہ علیہ یہ تمام کا تمام شاہ شادی جی کی کمائی تھی سن چھپن اور ستوجا میں میں چار مرتبہ دار العلوم جو گیا حضرت مدنی سب قید رحمت اللہ علی کی خدمت عالیہ میں بخاری کیا تھا علماء کی پگڑی تھی علماء کی دستار تھی علماء کی عزت تھی علماء کی آبرو جب بھی کسی پہ حرف ہوتا سے پہلے بخار بخاری آیا کلکتے میں مولانا ابو الکلام آزاد رہی محلہ رانچی جیل میں قید تھے کہ بیگم آزاد کا انتقال ہو گیا مولانا آزاد کی گھر والی کا انتقال ہو گیا جنازہ اٹھایا لوگوں نے کچھ بد بخش لوگ اگلی اگل پورے لوگوں نے جنازے سے لکھ بڑھائے جیسا جی سب پر مارے تھے یہ جو سیاست کا چکر جب آتا ہے تو مذہب بیچارے کا تو ٹھکانا ہی نہیں رہتا لکھوا کھائے لوگوں نے کہ مولانا آزاد کی بیگم کا جنازہ ہے اور مرنے سے پہلے بیگم آزاد نے تار دیا مولانا آزاد کو کہ میرا وقت ہے بہتر ہے مجھ سے آ کے مل جاؤ تو مولانا آزاد نے جواب دیا اللہ تبارک تعالیٰ نے اگر تیرا آخری وقت پہنچا دیا تو سکھ کرتی ہوئی چلی جا کلمہ پڑتی ہوئی رخصت ہو جا درودی پاک پڑتی ہوئی جان سے دوسرے جان میں منتقل ہو جا مگر میں کچھ سے ملنے کے لیے انگریز ظالم کے سامنے ضمانت کی بھیک مانگنے کو تیار نہیں مولانا سید حسین احمد سامت علی رحمت اللہ علیہ جیل میں ہے والدہ کا انتقال ہو گیا لوگوں نے خبر دی مدنی آ جائے اما کا منہ دیکھ لے اما کا جنازہ پڑھا دے اما کے جنازے کو کندھا دے دے قبر سے مٹی ڈال دے کچھ اللہ اللہ کر دے دوسری دفعہ بیٹی کا انتقال ہوا مولانا مدنی کے جیل میں رہتے رہتے جلادو حضرت مدنی رحمت اللہ علی نے جواب دے دیا پروردگار عالم میری ماں کی قبر کو جنت کا باغ بنائے میری بیٹی کو اللہ پاک جنت الفردوس عطا فرمائے میری بھابھی کو اللہ پاک جنت میں پہنچائے میری بھتیجی کو اللہ پاک جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے اور چھ دلا گھر گئے پتا بھی ہے ماں کی آخری مرتبہ شکل دیکھنی چاہیے تھی اما کا دیدار کرنا چاہیے تھا اما کا جنازہ پڑھانا چاہیے تھا فرمایا اما کا جنازہ پڑھنے کے لیے چہرہ دیکھنے کے لیے انگریز جیسے ظالم کافر کے سامنے میں ضمانت کی بھیک مارنے کو تیار نہیں اللہ شاہ صاحب بخاری یہ ایک گروہ کسی اور سے بھی پیچھے قدم ہٹائی اور میں یہ سمجھتا ہوں کیا اللہ کا بخاری نے شیخ الہند نے مانتے کی جیل میں جو چکی چلائی تھی بخاری نے اس کا آٹا کھایا تھا سامراجیت اور انگریز نام کو یہاں سے نکال بخاری کا سب سے پہلا ہاتھ ہے ورنہ یہ نکالتے آج بھی اگر بازار میں چلتی ہوئی میم نظر آئے تو سارے کے سارے یوں جھک جاتے ہیں جیسے ماں جا رہی ہو سفر کمرے سے ماننے والوں للی کی سرخی سے ایمان اور دین اور دنیا اور ملک کو قربان کرنے والوں تم کم میں آئے تھے خلافت کی تحریک دیکھو ریشمی رومال کی تحریک پڑھ کر کے دیکھو وہ کون لوگ تھے جنہوں نے ظالموں اور سامراجیوں اور کافروں اور انگریزوں کا مقابلہ کیا علماء نے لکھا ہے کہ دلی سے لے کر آگرے تک دلی سے لے کر پانی پت تک دلی سے لے کر مراد آباد تک دلی سے لے کر غازی آباد تک چاروں طرف کے علاقے میں کسی درخت کا کوئی ایسا حالی نہ تھا جس پہ کسی عالم دین کی لاش نہ لگتی ہو چار سو مدرسے تھے دلی کے اطراف میں حدیث پاک پڑھنے والوں کے تمام سال دل ختم ہو گئے مقبول ختم ہو گئے نازم ختم ہو گئے منتظم ختم ہو گئے بواسی چلک نے کہنے لگا ارے میں بھی حدیث پڑھنے والوں کی روٹیاں پکایا کرتا تھا میں نکلے جاؤ میں پیچھے رہ جاؤں علماء کے ساتھ نہ کر سکتے سال کے چڑھ گیا یہی سے وہ لوگ فرمایا بڑی مدت میں ساتھی بڑی مدت میں ساتھی بھیجتا ہے ایسا سمجھتا بڑی مدت میں ساتھی بھیجتا ہے ایسا مستا اور بدل دیتا ہے جو بگڑا ہوا دستور دستورے یہی سے وہ لوگ یوں نظر ڈالی تو سب کو اپنا بنا لیا آج تو مل جناتا ہے آج کا اپنے آپ کو نہ معلوم کیا سمجھتا ہے تو یہ اللہ شاہ صاحب بخاری نے ان کو ٹھکانے لگا دیا تھا شادی کی گرد نے شادی کی للکار نے بخاری کے قرآن نے اتنا ہی کو مجبور کر دیا تھا چھپنے کے لیے جگہ نہیں ملتی تھی تمہارا کیا ہے تم تو بھی کہہ دو گے کافر کو کافر کہنا ٹھیک نہیں نہ معلوم کس وقت کلمہ پڑھ لے تو بھی رات دن پر کافرتا ہے بڑے بڑے حاجی نمازی پر کافر کو کافر نہیں چاہیے نہ جانے کس وقت کلمہ پڑھ لے چور کو چور نہیں جانا چاہیے خدا جانے کس وقت آگے کو چلا جائے کو قاتل نہ کہو نہ جانے کس وقت مسلے کے آگے کھڑا ہو جائے گا بڑے نیک پھرتے ہیں دین کے بارے میں نیک ہے دنیا کے بارے میں نیک نہیں دکان کے پھٹے کا مقدمہ ہو جائے نا پھر کبھی نہیں کہتا کہ چلو میاں جانے دو کچھ سب کلمہ پڑھنے والے ہیں میرے پھٹے پہ اگر کوئی بیٹھ گیا تو کیا ہوا کہتا سپریم کورٹ تک نہیں چھوڑوں گا دکان مکان کوٹھی بنگلہ یہی بسا ہوا ہے اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و محبت اور ختم نبوت کی قدر پوچھنی ہو تو جاؤ بخاری کے قدموں اخلاق و کردار میں ملا لے شاشاہ مرحوم کے ساتھ تھا میں ملتان کے علاقے میں دور ہٹ کر ایک جگہ ہے بھاگل پور گھلوا بڑا مجمع تھا شاہ صاحب کو ملنے کے لیے لاکھوں نہیں تو خدا جانے کتنے ہزاروں کی تعداد تھی سواری نہیں تھی پچاس پچاس میل سے لوگ پیدل آیا کرتے تھے تم کو جلسہ سننے جاؤ تو پہلے پوچھتے ہو رات کو باری واری مل جاتی ہے وہاں سے پچاس پچاس میل پیدل آیا کرتے تھے میں شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کے پاس کھڑا تھا مجمع بڑا زبردست تھا تھا لوگ مسافہ کر رہے تھے مل رہے تھے ایک آدمی جس بیچارے پیر نہیں ٹانگ کی تھی کبھی اس طرف جاتا ہے کبھی اس طرف جاتا ہے کبھی اس طرف جاتا ہے شاہ صاحب سے ملنے کے لیے شاہ صاحب کی نظر پڑ گئی تمام مجمے کو فرما پیچھے ہٹ جاؤ سب کو پیچھے ہٹا دیا اس کے لیے راستہ بنایا جیسے وہ ہاتھوں کے بل چل کے آ رہا تھا خدا کی قسم کم سے کم بیس گز اللہ تھا خود ہاتھوں کے بل چل کے چل کے بیٹھ کے چلا تاکہ اس سے وہاں کا جب بھی پائی ہزاروں دیکھ رہا تھا کہ یہ مرد کا ریس یہ تھا بخاری بر صدیر میں جس کا سوتی بولتا ہے ایک آدمی لگ رہا غریب کو ملنے کے لیے اسی طرح سے ہاتھوں کے بل چل کے گیا جلال والا میں ہم شاہ جی کے پاس بیٹھے تھے تو ایک آدمی روٹی لے کے آیا اور اپنی ملتانی زبان میں کہنے لگا شاہ صاحب یہ تو بھی روٹی ہے تو صاحب کھاؤ تو انہیں بہت ہاں جی، آم بھی پہ شاہ صاحب نے میرے سامنے رکھ دی فرمان لگا شاہ صاحب ہے تو پانی ہے انہیں بھی بھی پہ فرمان فرمانے لگے میرے لیے زہر پٹا کے لایا اور ان کو میں کھا لوں گا اور فرمایا جب تک ایک ایک مبلک ایک ایک کارکن نہیں خارج ہو جائے گا اس وقت تک بخاری کو لے کے ایک لقمہ دکھائے آج کون سا لیڈر ہے آج کون سا امیر ہے آج کون سا صدر ہے آج کون سا محلے کا کاؤنسلر چیئرمین اور چودھری ہے اور آج وہ حاضر کون سا ہے جو مہمان کو تلاش کر کے پہلے اپنے کارکن اور خود علاقہ بعد میں کھاتا ہے ہمارے یہاں تو اللہ کے نام پر بھی اگر کچھ چلتا ہے گھر والے خبر کرتے ہیں کہ دیکھو وہ کل جو تم دوست لائے تھے وہ اس میں تو بدبو پیدا ہو گئی اس نے کہا کسی طالب علم کو دے دو جو چیز جائے وہ اللہ نام سے جو اچھی ہو وہ یاروں کی اللہ نام سے دیں گے تو پھٹا پرانا کپڑا ہے ٹکڑا کے جہیز میں رکھ کے دکھا اگر ایسا ہی دینے والا ہے تو ادھر رکھ کے دکھا یا پھر سلیمہ بولم دیا محبوب کبریا حضرت محمد نے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دربار آ لیا ہے آپ کو پتا چلا سیدہ زینب اللہ تعالی عنہ دو سال مسلسل بیمار رہنے کے بعد انتقال کر گئی فرمایا جب غسل سے فارغ ہو جاؤ تو مجھے خبر دینا کفن کا انتظام میں نے کر رکھا ہے اچھی طرح میری بیٹی کو غسل دینا اچھی طرح میری بچی کو غسل دینا اس نے اسلام ایمان کے لیے بڑے دکھ اٹھائے ہیں بڑی تکلیف برداشت کی ہے اطلاع دی گئی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک پرانی سی چادر لے کر تکلیف لائے اور دروازے سے کھڑے ہو کے فرمانے لگے نظر اور نوری نظر یہ ایک چادر میں اپنے خود پہ کپڑے ڈالتا ہوں اور یاد رکھ لینا اس بات کو اس وقت تیرے ابا کے پاس اس کے سوا اور کچھ ہے نہیں محمد مدنی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابہ اکرام نے غلاموں نے آپ کے جانی چاروں نے اسی طرح سے زندگی گزاری انہی حضرات کی غلامی کرتے ہوئے ان حضرات نے گزاری صاف اعلان ہے فرمایا اللہ اولیاء میرے دوست ہیں ہیں جو ولی ان کو کوئی و ملال نہیں ان کو کوئی غم نہیں ان کو کوئی پریشانی نہیں ان کو کوئی تکلیف نہیں الہ العالمین ہمیں ولیوں کا کیسے پتا چلے ہم کلندروں کو کس طرح پہچانے ہم مرد درویشوں کو کس طرح پہچانے ہمیں کیسے معلوم ہو سکے فرما اللہ بکان سب سے پہلی بات اور نشانی یہ ہے ان کا سینا ان کے زبان ان کا پیر کے ناخون سے لے کر ہر کے بالوں تک تمام ولی کا بدل ولی کا بال بال ولی کے رگے ریسے ولی کے خون کے قطرے قطرے میں اللہ فرماتے ہیں اللہ بھی میری توحید بڑی ہوگی وہ ولی تھا جو میری توحید نہیں سمجھتا جو مجھے ایک نہیں جانتا جو میرے ٹکڑے کرتا ہے یاد رکھ تو میرے ٹکڑے کر جہنم میں تیرے ٹکڑے میں کروں گا آج کی ولایت دیکھ لیں آپ کئی مرید آپ کو ملیں گے اور جو سارے نا وہ مدینے جا کے نماز پڑھ گئے ہوں گے سن مدینے جا کے نماز پڑھتے تھے روٹی یہاں سے رگڑے پانی یہاں سے ڈٹارے چھوٹے بوتل شربت دودھ لسی یہاں سے پیئے نماز پڑھنے کے لیے کے شریف لے جائے ہمیں اس گردی کا پتہ بتایا جو ہم بھی دو چار حج کر لیتے مرضی ہے تمہاری تم نے کبھی قرآن سے نہیں پوچھا کہ مجاہد کون ہوتا ہے ولی کون ہوتا ہے اللہ کون ہوا کرتا ہے اور کس طرح سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو جان دینے والے مر مٹنے والے کون ہوا کرتے ہم نے تو ولیوں کی پہچان یہ بنا رکھی ہے کرتے سے ننگا ولی پجامے سے ننگا پکا ولی سڑکوں میں بالکل ننگا پھرتا ہو نا عورت مرد یہ کون سی ہوئی سرکار ہے فرمایا منوخ ولی کی پہلی نشانی ولی کی پہچان المنو ہو اس کا یقین کامل میری ذات پہ ہو نفے نقصان کا مالک مجھے سمجھتا ہو روزی رکھا مجھے مانتا ہو ذرے ذرے سے قطرے قطرے سے پتے پتے سے قبضہ قدرت مانتا ہو خدا بھی خدا ہے پروردگار عالم بھی بڑا بے نیاز ہے پتہ نہیں کراچی والے بھی بے نیاز مانتے ہیں کہ نہیں مانتے ہو سمندر کے کنارے پر ایسے ہو بابا کوئی پتہ نہیں انبیاء کرام پر اللہ پاک اپنا کلام احکام اپنے تاخیر فرماتے ہیں لیکن اگر کسی نبی سے درا بڑا لذیذ ہو پروتگارے عالم دو منٹ میں دیر کرتے آج تک تم نے کبھی نہ سوچا کہ یہ ساری زندگی برباد کر دی آخرت کا معاملہ کیسے بنے گا پچھلے ہفتے میں تو لوگ لڑ پڑے میرے ساتھ رنگ جنازے کے لیے مجھے بلا کے لے گئے نیت کے قریب تھے کہ چاروں طرف سے آواز آئی نیت بتا دینا میں نے کہیں اسی اسی سال کے پرانے کتنے کھڑے ہیں کو بار تک جلانے کی نیت نہیں آئی ساری عمر گزار گئی جنازے کندھوں پہ اٹھا اٹھا کر وہاں پہنچاتے جنازے ہاتھوں میں اٹھاتے قبر میں ڈالتے آج تک جنازے بھی نہیں آئی میں نے کہا اگر چلو نیت میں بتا دوں گا تو درمیان کی دعا میں نے کہا تیرا باپ پڑے گا اب یہ سارا میں تمہیں کیسے یاد کراؤں اللہ اکبر صحابہ کرام دعا یہ باتیں تو الگ رہی خدا بندی کریم نے عجیب انداز سے جنازہ رکھی فرمایا جلادہ ابو بکر صدیق کا کیوں نہ ہو جلادہ فاروق آدم کا کیوں نہ ہو جلادہ عثمان بن رحم کا کیوں نہ ہو جلادہ علی مرتدا کا کیوں نہ ہو جلادہ طلحہ اور سدار کا کیوں نہ ہو سعد ابی وقاص عبد الرحمان ابن عوف کا کیوں نہ ہو جنازہ حسن حسین رضی اللہ تعالی عنہما کا کیوں نہ ہو جنازہ رقیہ ام کلثوم کا کیوں نہ ہو آپ الزہرا اور سیدہ زینب کا کیوں نہ ہو جنازہ ایسا صدی کا حبیبہ کا کیوں نہ ہو جنازہ حضرت حفصہ اور ام حضرت کا کیوں نہ ہو ام حبیبہ کا کیوں نہ ہو جنازہ امام ابو حلیفہ کا کیوں نہ ہو جنازہ امام مالک کا کیوں نہ ہو جنازہ احمد بن حنبل کا کیوں نہ ہو جنازہ شیخ عبد القادر جیلانی کا کیوں نہ ہو راجا الحق زکری ملتانی کا کیوں نہ ہو مفتی محمود کا کیوں نہ ہو جنازہ کا اللہ شاہ بخاری کا کیوں نہ ہو فرمایا خبردار سبحان اللہ پڑھ اللہ اکبر کہہ کے نیت بان سبحان اللہ پڑھ درود شریف پڑھ دعا مانگ اللہ اللہ کر سب کچھ ٹھیک ہے خبردار جنازہ صحابی کا ہو جنازہ ولی کا ہو جنازہ ازواج متحرات کا کیوں نہ ہو جنازہ بناتے رسول کا کیوں نہ ہو دعا ملتانی کا کیوں نہ ہو جلادہ مفتی محمود کا کیوں نہ ہو جلادہ طلّہ شاہ بخاری کا کیوں نہ ہو فرمایا خبردار سبحان اللہ پڑھ اللہ اکبر کہہ کے نیت سبحانت اللہ پڑھ درو شریف پڑھ دعا مان اللہ اللہ کر سب کچھ ٹھیک ہے خبردار جنازہ صحابی کا ہو جنازہ ولی کا ہو جنازہ ازواد متحرات کا کیوں نہ ہو جنازہ بناتے رسول کا کیوں نہ ہو خبردار لے صبح کلّا پڑی گرو شریف پڑھ اور دعائیں مانگ مگر خبردار اگر سر کو جھکایا روکو سجدہ نہیں کرنا ذرا برابر نہیں جھکنا کھڑے کھڑے سیدھے کھڑے ہو جاؤ سیدھے کھڑے رہو اللہ کے ساتھ بڑی بے نیاز ہے عالم الغیب تو وہ آئی وہ جانتا تھا کہ اگر میں نے تھوڑا سا بھی جھکڑا تو یہ لمبے پڑ جایا کریں گے اس لیے میں نے فرما دیا کہ تو الذین اللہ وہ لوگ جو ایمان اور یقین کی دولت سے مالا مال ہو گئے بکالو یا پرہیزگار تکوا حرام و حلال کی تمیز اللہ اکبر بدرسارویا قاسم العلوم میں پڑھتے تھے تقریباً دو برس تک اثر کی نماز کے بعد اکثر و بیشتر اس زمانے کے طالب علم تو اور بھی زیادہ ضرورت مند تھے ٹکا پیسہ ہمارے پاس کہاں ہوا کرتا تھا کچھ شادی کی باتیں سننے کے لیے کچھ چائے کے لیے تقریباً ہی جا بیٹھتے تھے بخاری سے چائے پینے کے لیے ہم لوگ وہاں جا بیٹھتے کرائے کے مکان سے جنازہ اٹھ گیا گجرا والے کے ساتھیوں نے لاہور کے ساتھیوں نے بڑے بڑے مریدین نے کئی مرتبہ عرض کیا شاہ جی ہم پیسے بھرتے ہیں حج کے لیے چلے جاؤ ہم پیسے داخل کرتے حج کے لیے تشریف لے جاؤ فرماتے تھے نہ بھائی کیوں شاہ جی کیا بات ہے فرمانے لگے جب بیت اللہ پہ جاؤں گا تو روز رسول پہ بھی جاؤں گا اور میں جب لالا کے دربار میں حاضر ہوں گا اگر لالا نے مجھ سے یہ پوچھ لیا کہ ختم نبوت کا مسئلہ حل ہو گیا تو جواب کیا دوں گا وہ لوگ جن کو ایک ہی صوفی میں تم نے کھو انہیں آسمان میں ڈھونڈا تھا خاک چھان کر نارا تقبیر اسلام علماء حق کام کر رہا تھا کہ بخاری نے ہمیشہ دین اور علماء اور علم کی حفاظت کی شاہ صاحب کو پتا چلا کہ مولانا آزاد کی بیگم کے جنازے کی بے حرمتی کی ہے پہنچ گئے اس زمانے میں یہ بات نہیں تھی جو آج کل ہے کہ ہمیں ٹیلی فون کرو خط لکھو ہم سے تاریخ مانگو وقت لو پھر ہم تشریف لائیں گے اگر اسٹیشن پہ نہیں ملو گے تو تم سے ناراض ہو جائیں گے اس وقت بھی یہ بات تھی بخاری خود پہنچا اور جا کے کلکتے میں جلسہ کیا اور فرمایا لو مجھ بخاری کی نگاہ دیکھ رہی ہے اور میں تم سے پوچھتا ہوں کہ جس افیق اور جس مقدسہ مائی کے جنازے کے تم نے لکھ برسائے مجھے امید ہے کہ تم نے بغیر نقاب کے تو کیا کبھی با نقاب ہی نہیں دیکھا ہوگا مولانا آزاد پارے کا لیڈر اور عالم تھا مگر گھر کی اتنی حفاظت کلکتے کا کوئی آدمی نہیں بتا سکتا تھا کہ مولانا آزاد کی بیوی کیسی ہے اور کس رنگ کی ہے اور کتنا قد و قامت ہے کسی نے برسے میں بھی نہیں دیکھا یہ تو آج کی بات ہے نا کہ جب تک بیگم کو ساتھ لے کے فٹ پاتھ میں نہ بیٹھو لیڈری چمکتی ہی نہیں پچھلے دنوں ایک آدمی مجھے کہنے لگا کہ مولوی لوگ لیڈروں کی بڑی مخالفت کرتے ہیں مطلب کہ ہم تو خود لیڈر ہیں مخالفت کیسے کریں گے کبھی پردے کی بات کرتے ہیں دیکھو نا جی ٹی وی لگ جاتی ہے پردے میں مطلب کہ بات سن مردم شماری کرو جتنے یہ بابو ہیں ان کے گھروں کی تلاش کی لو ہمارے گھروں کی تلاش کی لو اگر ٹی بی کے مریض کے یہاں زیادہ ملے تو پھر ان کو پردہ کرانا پڑے گا یہ تمہیں بتایا سیکھنے نے محمد مدنی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی گھر والی مسلمانوں کی اما سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ رہا اپنے گھر میں حجرے مبارک میں اس حجرے میں جس کو آج کمل کالی کملی والے نے زینت بنایا ہوا ہے جس کو آج گنبد خطرہ بنایا ہوا ہے کسی روزہ اندر اسی اجرے کے اندر اما ایسا صدیقہ کی سبحان ہے خدا تک قرآن ہے تلاوت کر رہی ہے آپ باہر تشریف لائے دیوار میں ذرا سا سوراخ تھا ذرا ذرا آپ کی آواز آتی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے مٹی کا ٹھیلا اٹھایا اس سراغ کو بند کر دیا اما ایسا صدیقہ کی آواز قرآن والی آواز کو باہر نہ آنے دیا تو جب تک دو چار گانے نہ سن لیں روٹی ہزم نہیں ہوتی ابا جان کو اگر پوچھو نا کچھ کھانے والے کو دل چاہتا ہے نہیں بھائی کچھ چائے وائے کوئی شربت لسی نہیں بھائی پھر اور کیا طبیعت چاہتی ہے ارے بھائی دو چار گانے اچھے اچھے لے آؤ میرا روح خوش ہو جائے گا مسلمان اور گانے سے خوش ہوتا ہے یہ تمہاری اسرائیل نے جو پٹائی کی اس کی وجہ گانے نہیں تو اور کیا ہے ادھر افغانستان میں تم کٹ رہے ہو اور ذبح ہو رہے ہو ادھر فلسطین میں تمہیں ذبح کر دیا گیا ادھر سری لنکا جیسے ملک بدھ مت ہم لوگ کیڑی کا مارنا گنا سمجھتے ہیں مسلمانوں کو وہاں بھی ذبح کر دیا گیا ادھر مسلمان ہندوستان میں کٹ رہا ہے اور چاروں طرف مسلمان کٹ رہے ہیں مسلمان بہو بیٹیوں کی بے عزتی ہو رہی ہے تمہیں شرم نہیں آتی تم گانے سنتے ہو جب مر جاؤ گے پھر اور میں تمہیں صاف کہتا ہوں کیونکہ اجتماعی گنا ہو رہا ہے چاروں طرف ہم لوگ ملوث ہو گئے ناچ میں گانے میں رشوت میں حرام خوری میں جھوٹ بولنے میں سلکوں کی داخ کی لالت میں میں خدا کا آزاد اجتماعی نہ آ جائے یاد آئے ہوں سمانی میں نے اپنے نافرمانوں سے ہوا چلائی ایسی ہوا چلی زمین میں پٹک پٹک کے مارا وقت کا تو تنظرون جبریل امین نے چیخ ماری جگر پھٹ گئے مر گئے لوگ آج وہی کیفیت بنی ہوئی ہے نماز نماز کی حالت ہماری صحیح نہیں روزی کی حالت ہماری صحیح نہیں زکات کی حالت ہماری صحیح نہیں پاک کی زندگی اور پاکیزہ زندگی گزارنا ہم لوگ بھول گئے اور نام لیتے ہیں ہم ولیوں کا اور پیغمبروں کا کہ مجھے بلا سوائے گا بلا سوائے گا اللہ شاہ صاحب بخاری سب رحمت اللہ علیہ تیسرے دن کلکتے میں تشریف لائے جس جنازے پہ لگ پڑے تھے بخاری کی بیٹی کا جنازہ نہیں بخاری کی بہن کا جنازہ نہیں بخاری تشریف لائے کتنے دن جلسہ کیا فرما کو تم نے اس افیفہ کو بے نقاب تو کیا بے نقاب بھی نہیں دیکھا ہوگا سنو تم نے اس افیفہ کے جنازے پہ لٹ برسائے مجھ بخاری کی نگاہ دیکھ رہی ہے کہ بازار میں تمہاری لاشوں کو کتے رہے میں کہتا ہوں ہفتہ نہیں گزرا کلکتے کے بازاروں کے اندر لاشیں اٹی پڑی تھی ہوا ہندو مسلم مارے گئے لوگ اللہ والوں کی توہین صوبہ بہار میں مولانا سید حسین احمد مدنی سب قید رحمت اللہ علیہ تشریف لے گئے تھے تو کسی ظالم نے پگڑی اتار کر پیروں کے نیچے مل کے جلا دی بخاری نے امرتسر میں جلسہ کیا تو اسٹیج پہ ننگے پھر تشریف لائے لوگوں نے یوں دیکھا فرما ہاں ہاں سمجھتا ہوں نظروں سے کہہ رہے ہو کہ ننگے سر کیوں آیا تمہارے لگے جب مدنی کا سر تم نے ننگا کر دیا بخاری کون ہے پگڑی اوڑنے والا ایسے ایسے لوگ پیدا کیے اور اس طرح سے علماء کی اور علم دین کی حفاظت کی جیسا کہ کرنی چاہیے اور ان تمام بزرگوں نے کی حضرت لاہور یہ سب قید الرحمۃ اللہ علیہ اللہ غنی رب الجلال کی قسم اب بھی گیا تھا میں قبر کو ایک گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ تک بیٹھا رہا بھئی اپنے اپنے ضمیر کی بات ہے مجھے تو اب بھی ایسی خوشبو آ رہی تھی کہ دنیا کے کسی اتر میں خوشبو نہیں جو لوگ اللہ کی توحید کے لیے مار کھائے کی ختم نبوت کے لیے مار کھائے ان سے بڑا کلندر کون ہو سکتا ہے ان سے بڑا مجاہد کون ہو سکتا ہے لاہور میں تقریر کرتے ہوئے فرما دیا کہ لوگوں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے عزتی کرنے والا دن بنا رہا ہے کون ہے تم میں سے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کا محافظ بنے مولوی موجود تھے حاجی موجود تھے چودھری موجود تھے غازی علم الدین درخان کا بیٹا سن رہا ہے فرمایا حضور کے ملک کو جو قتل پہنچائے گا میں ضامن ہوں اس کی کا غازی علم الدین کی منگنی ہو چکی تھی شادی بالکل تیار تھی گھر گیا اما نے بیٹا چھڑا تیار کر رہا ہے ماں ڈر گئی کہنے لگی بیٹا کیا بات ہے انہوں نے کہا بس کچھ کام پڑ گیا ہے چھرا تیز کر رہا ہوں پوچھنے لگی بڑا کس ڈانٹتا ہے کسی نے تجھے کچھ کہا ہے کہ نہیں کسی نے مارا کہ نہیں کچھ لڑپڑا کہ نہیں پھر کیا بات ہے تجھے تو مک رہنا چاہیے تیری شادی دو چار دن میں ہونے والی ہے تیری شادی قریب ہے غازی المدین یوں اما کی طرف نظر اٹھاتا ہے اما معافی چاہتا ہوں شادی ملتوی کر دی میں نے نے میں شادی ملتوی کر دی کہنے لگی اما کیا بات ہے کہتا آپ تو جنت میں جا کے شادی کروں گا اور اس کے بعد جاتا ہے اما سے معافی مانگ کے جاتا ہے اجازت مانگ کے جاتا ہے کہنے لگا بتانا کسی کو نہیں وہ اما بھی کیسی ہوگی جس نے نبی کے دشمن کو مارنے کی اجازت دی کہنے لگی بیٹا جا اللہ تیری بھی قربانی قبول کرے اور بیٹھنا بیٹا میرے لیے بھی دعا کر دینا جیا ہے لارکلی میں راجپال کو چھڑا مارا قتل کر دیا خود ہی پیش ہو گیا میاں والی جیل میں رہتا ہے مولانا قاضی احسان منسوج آبادی سب قید رحمۃ اللہ علیہ یوں فرماتے تھے کہ جب میں ملاقات کے لیے گیا سپرن جیل مجھے کہنے لگا کہ جب سے یہ تمہارا علم و دین قیدی آیا ہے میں رات کو دیکھتا ہوں اس کی کوٹڑی سے لے کر آسمان تک نور کی ایک لائٹ ہوتی ہے تکویر اور حضرت کا صاحب فرماتے تھے کہ جب میں نے پوچھا کہ تیرا کیا حال ہے ہم تجھے چھڑانے کی کوشش کر رہے ہیں بڑی روئی سے جواب دیا قاضی صاحب آپ نے کسی نے آپ کو کہا ہے کہا نہیں ہماری کوشش ہے اور بلکہ وکیل بمبئی سے لایا گیا تھا جناب محمد علی جینا کو اس وقت انہوں نے کہا کہ علم الدین انکار تو کر دے تھوڑا میں لوں گا کہنے لگا ساری عمر گنا کیے ایک ہی تو نیکی کی ہے اس کا انکار کر دوں میں انکار کیسے کر دوں اور خالد صاحب سے پوچھنے پہ کہنے لگا ساتھ مجھے چھڑانے کی ضرورت نہیں میں نہیں چھوٹتا اور مجھے چھوٹنے کی ضرورت کیا پڑی ہے پچھلی رات ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مجھے روزانہ دیدار ہوتا ہے جو لوگ علم علم الدین کی زندگی سے سبق نہیں لے سکتے وہ کیا کریں گے پھانسی چڑھ گیا پروانوں کی مکان کا جھگڑا نہیں دکان کا جھگڑا نہیں جائیداد کا جھگڑا نہیں کنب قبیلے اور برادریوں کا جھگڑا نہیں لیڈری کا جھگڑا نہیں جھگڑا اگر علم الدین دین نے اپنے دل میں محسوس کیا تو وہ امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور یہ ایسے ہی لوگ تھے ایسے ایسے لوگ ہی پیدا کیا کرتے تھے ابھی رحمت اللہ علی کو برف کی سلی پہ لٹایا ہوا سن سرونجا کی تاریخ میں افسر کہنے لگے تمہارے بڑے پہ ہمیں ترس آتا ہے تمہاری کمزوری پہ ہمیں ترس آتا ہے ختم نبوت کا نعرہ چھوڑ دو ختم نبوت کا عقیدہ چھوڑ دو حضرت لاہوری نے جواب دے دیا جان جا سکتی ہے جان جانے کے لیے ہے آج بھی جائے گی کل بھی جائے گی تو اس لیے دن لائی چل دینے جڑے قوم چ بندے نے دلیر ہوندے دنیا کے لیے تکلیف دنیا اٹھاوے گی ہمارا مطلب کچھ اور ہے دن لائی آ چل دینے جڑے قوم چ بندے نے دلیر ہوندے گئے کون پوچھ دے گدڑا لو کدی پنجرے کئی لوگ کئی لوگ آپ کو ملیں گے نا وہ دیکھو جی جو بندی مولوی روز پڑے فرے جب وہ فریا گیا وہ سانو کوئی نہیں پڑتا بولے تین نو پڑ کے کرے گا کی کوئی اتنے کوئی حلوہ پکا پہ ان لوگوں کا مزاج ہے مولانا قاسم لالوتوی رحمت اللہ علیہ سمندری کشتی میں سفر کر رہے ہیں حج کے لیے رمضان المبارک کی چاند نظر آنے والا تمام لوگ کہنے لگی اس مرتبہ قرآن کریم کون سلائے گا پورا مہینہ سمندر میں خرچ ہوگا مولانا نے ایک مرتبہ سپارہ دیکھا مغرب کے بعد فرمانے لگے آ جاؤ آج سوا سپارہ میں کھلاؤں گا آٹھ بارہ روزانہ یاد کر کے کس بھی کے اندر تلاویوں میں سنایا کرتے تھے کسی دن کسی دوست نے پوچھا کہ حضرت جی آخر تو سارا دن رکھتے ہیں دور کرتے ہیں شام کو اگر کوئی دعوت کرے کھانے کی نہ بھائی نہ بھائی نہ بھی میں تو تلاویوں کے بعد کھایا کرتا ہوں اور آپ تو اچھے بھلے کھاتے بھی ہیں سارا دن سوتے بھی ہیں کس وقت یاد کیا کرتے ہو فرمانے لگے جب میں کھڑا سال پڑتا ہوں ایسا معلوم ہوتا میرے سامنے تو ورقے پلٹتا رہتا ہے دن میں خدا کا قرآن یاد کر لیا مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمت اللہ علیہ سرگودے والے خود فرماتے تھے ایک دن مجھے کہ میں نے پینتیس دن میں قرآن یاد کر لیا امام محمد رحمت اللہ علیہ امام ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں سات دن میں قرآن یاد کر لیا سات دن میں ہم قرآن ورنہ اگر شروع بھی کر دیں تو کم سے کم دس پندرہ سال تو ویسے خرچ ہو جاتے ہیں کیوں قرآن اللہ کا نور ہے ہمارے پیٹ اور دل میں آگے سود کی حرام کی ظلمت بھری ہوئی ہے نور کو ٹھکانا بھی ملے کہیں پانی تو نالی سے جب گزرے گا جب نالی صاف ہوگی اور زبان گندی دل گندا آنکھ گندی دماغ گندا ہاتھ پاؤں گندا قرآن ہمارے جسموں میں آئے کیسے ہمارے گھروں میں آئے کیسے دس ایک ڈھنگ بنا رکھا ہے جب کوئی مر جائے بولے صاحب ذرا ایک ایک ختم قرآن کا پڑھ دینا میرے سے کئی مرتبہ لوگ ناراض ہوتے ہیں ایسی بات نہیں کرنی چاہیے ارے میں کیوں نہ کروں دادی مرے تیری اور ساری رات قرآن پڑھتا ہوا رو میں کیوں تیرے باپ کا نوکر ہوں یا تیرے دادا کا نوکر ہوں کوئی مکان دادی فائدہ ہمیں آلات کر کے گئی ہے پوتا پڑھے بتیجا پڑھے بہنجا پڑھے بیٹا پڑھے بیٹی پڑھے داماد پڑھے کس نے کہا تھا دادی اما کو کہ سارے خاندان کو ایم اے پڑھانا بی اے پڑھانا ایس اے پڑھانا میٹرک پڑھانا اور تمام دنیا بھر کے معاملات سکھانا قرآن کی آیت نہ سکھانا یہ دادی کو تعلیم کس نے دی تھی آج قرآن ادا مان کے پھرتے ہو اور پھر جن سے قرآن پڑھواتے ہو مچھوں سے ہاتھ پھیر کے بندی مولویوں کا بیڑا گرک ہو گیا دلاز ان سے نکاح ان سے قرآن ان سے ابھی یہ ختم اور کر دینا انشاءاللہ سوا روپے آپ کو اور دے دیں گے ہم جیسے وہ لوگ جنہوں نے لوگ خدمت کی اور ذہن اور دماغ دیکھو مولانا شمس الحق افغانی دامد برکاتہم نے ایک رسالے میں مضمون لکھا ہے جس میں ایک اللہ والے کا نام لکھا ہے کہ تین دن میں سارا قرآن یاد کر لیا تھا تین روز میں سارا قرآن مولانا فخر الدین سرابی دلی میں ایک بزرگ ہوا کرتے تھے بخاری شریف زبانی یاد تھی کشمیر میں بابا مسکاتی کے نام سے ایک بابا ہوا کرتا تھا پوری مسکار شریف زبانی یاد تھی آج کلمہ نہیں آتا پانی اکہتر کا کلمہ یاد ہے جب ہوا تھا نا مقابلہ اپا مجاہد بنے تھے یا خان کی صدارت تھی ہندوستان سے مقابلہ ہوا ایمان سے میں نے اپنے کالوں سے اپنی والدہ سے کہا میرا غرق ہو گیا لگی کیوں میں تو صدر کو کلمہ نہیں آتا تو اس معاملہ ختم ہو گیا اور جنت کے اندر ٹھوک کے تمہیں ہم آئیں گے فرمایا البی لامویت فرمایا ایمان کی دولت توحید کی دولت پرہیزگاری کی دولت کرام کا شعار ہے ان کی پہچان ہے فرمایا دنیا و فی اللہ فی رو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مدنی کریم سے وسلم کو بشارت دے دے ان کو خبر دے دے دنیا اور آخرت میں کامیابی کی اور فرمایا یہ بات نہیں آج میں راضی ہو گیا کل کو ناراض ہو جاؤں لا لکلمات اللہ یہی سب سے بڑی کامیابی ہے اور یہی سب سے کامیابی کا بڑا مولانا حسین احمد مدنی حضرت شیخ الہند مولانا آزاد مولانا حفظ الرحمان یہ ایک مستقل طائفہ تھا یہ ایک گروہ تھا اور کمال کی بات تو یہ ہے کہ تم اور ہم خود تو کیا لڑیں گے جنہوں نے کفر کے مقابلے میں جہاد کیا ان کو اچھا بھی نہیں کہتے مولانا شاہ اسماعیل شہید دلوی رحمت اللہ علیہ نے مولانا سید احمد بریلوی رحمت اللہ علیہ نے بتاؤ ایک مسلمان بھی اگر مارا ایک مسلمان نہیں مارا پنجاب کا دعویٰ کیا پنجاب میں رنجیت سنگھ کی حکومت ہے مسجدوں میں خنزیروں کو جبا کر کے ہندو اور سکھ پھینک دیتے شاہ صاحب نے خود لکھا کہ میں نے جستجو کی خود میں نے جاسوسی کی دیکھنے کے لیے بے شمار مسجدوں میں سور ملے وہ دلی کا شہزادہ وہ شاہ ولی اللہ کا پوتا وہ العزیز کا بھتیجا اور دلی سے چلتا ہے اکبر کی گود میں کھیلنے والا بی بی چھکوں کے دوپٹے سے کھیلنے والا اور ان کی آنکھوں کے سامنے نور نظر بن کے پلنے والا خدا کی قسم مرتوں سے ٹکرایا سکھوں سے ٹکرایا ہندوؤں سے ٹکرایا ڈوگروں سے ٹکرایا اور بلا پھر کوٹ کی پہاڑ کی چوٹیوں پہ جا کر جامع شہادت نوش کر کے جنت میں جا کر سو گیا تم ان مجاہدین کی قدر کیا کرو بس اعتراضات کرنے ہیں یہ لوگ عاشق نہیں تھی اب یہ بات آگے چلنے کے لیے کہ اگر میں پوچھ لوں کہ یہ چاروں طرف مسلمان کٹ رہے ہیں آج رسول میں سے کتنے گئے ہیں وہاں لڑنے کے لیے کتنے گئے افغانستان کتنے گئے فلسطین محمد کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابہ کرام کا مزاج دیکھو حالات دیکھو عمل دیکھو کردار دیکھو ان کی زندگی کو نمونہ بناؤ ان کے خسائل و شمائل کو اپنے لیے مشال راہ بناؤ کسی موڑ پہ کوئی صحابی بھی پیچھے رہنے کو تیار نہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے جنگ شروع ہے جہاد شروع ہے ایک آدمی آتا ہے اس کی جھولی میں انگور ہے منہ میں بھی ہے ہاتھ میں بھی ہیں اور قریب آ کے کہنے لگا یہ کائے کی لڑائی ہے حضور نے فرمایا کفر اور اسلام کی جنگ ہے کہنے لگا اسلام کیا چیز ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کلمہ ہے اللہ کے سوا معبود کوئی نہیں اور میں آخری نبی ہوں میرے بعد کوئی دلی بروسی تسری غیر تسری کیسا بھی کوئی بھی ختم نبی نہیں آ فرمایا کہنے لگا اگر اس میں کو مارا جائے تو کیا ملے گا حضور نے فرمایا جب کا وعدہ کرتا ہوں اتنا بڑا یقین تھا اس نوجوان کا لوگوں کی کھجورے یا انگور نیچے پھینک دیے ہاتھ سے بھی پھینک دیے چلو جو منہ میں تھا وہ تو چبا کر حلق میں اتار لیتا یوں لکھا علماء نے اپنے حلق میں انگلی دے کر وہ بھی نکال دیے کہنے لگا جب نبی سے پوچھ لیا اب ایک سیکنڈ دیر لگانا بھی غلطی ہو اس کا نام ہے یقین آگے بڑھا اور علماء نے لکھا ہے کہ کفار کی سب میں جا کے گھس گیا اور ٹکڑے ٹکڑے کر کے کر دیا گیا کرام دعائیں بھی ہم تو دعا مانگیں گے نا کہ یا اللہ فلاں فسٹ لیڈی سے میری شادی ہو جائے یا اللہ فلاں جگہ نوکری مل جائے یا اللہ چھپن کروڑ کی چھٹائی چوتھائی دے دے یا اللہ اور نہیں کچھ ایک کار کو دے ہی دے ہماری تو یہ دعائیں مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دو دیوانے دو بیٹھے ہیں ایک کہنے لگا میں دعا کرتا ہوں تو آمین انہوں نے کہا بہت اچھا دعا کرتا الہی کل کو پار سے مقابلہ ہوگا کل کو پار سے مقابلہ ہوگا میں کئی کافروں کو قتل کر ڈالوں اور اس کے بعد وہ مجھ پر ٹوٹ پڑے پھر میرے ٹکڑے کر دے پھر میری زبان کاٹ لے پھر میرا ناک کاٹ لے پھر تیرے دربار میں جب میری پیشی ہو تو عبداللہ کیا لایا دنیا سے میں کروں الہی اور میرے پلے کچھ نہیں تیری راہ میں زبان بھی کٹا کے آؤ ایسی مانگا کرتے تھے علماء نے لکھا اگلے دن یوں ہی ہوا جو کچھ مانگا تھا وہی ہوا ارے یہ تو مرد تھے اس زمانے کی تو عورتوں نے کمال کر دیا ام حکیم رضی اللہ تعالی عنہ اکرما رضی اللہ تعالی عنہ کی گھر والی حضرت اکرما شہید ہو گئے ام حکیم بیوہ ہو گئی میدان جہاد میں زخمیوں کو پانی پلانے کے لیے آئی ہے مرہم پٹی کے لیے آئی ہے وہاں گھرانے کی بائی ہے مالک خالد رضی تعالیٰ لو نوجوان صحابی ہے کہنے لگا ام حکیم میری ساتھ شادی کر لے ام حکیم کہنے لگی جی، بازار بڑا گرم ہے میدان بڑا گرم ہے قتل و قتال ہو رہا خون کی ندیاں بہ رہی ہے تو شادی کی باتیں کرتا ہے صحابی کہنے لگا میں اس لیے باتیں کرتا ہوں کل اسی میدان میں میرا مکمل شہادت کا پروگرام ہے کل میں شہید ہونا چاہتا ہوں عورت کو کیا دینا چاہیے تھا کہ کل اگر شہید ہونا ہی ہے تو مجھے خام خا دیوا بیوہ بنانا جاؤ شہید ہو جاؤ کہنے لگے اگر یہ پختہ ہی ہے پختہ پروگرام ہے پھر میں نکاح کے لیے ابھی تیار ہوں کسی نے پوچھا ان میں حکیم کل اکرما شہید ہوئے تھے تو بیوہ بنی تھی آج یہ خالد بن سعید شہید ہو جائے پھر بیوہ بنے گی تجھے بار بار بیوہ بننے کی کیا عادت پڑ گئی ہے کہنے لگی نہیں نہیں میرے دماغ میں اور بات آ گئی اور وہ یہ کل قیامت کا دل ہوگا پروردگار عالم کی عدالت ہوگی آواز آئے گی ببو بھی الر المجرمین مشفقین ہے رابطہ ان سے ہے اس تعلق پہ اکثر غرور آ گیا واسطہ ان سے ہے رابطہ ان سے ہے اس تعلق پہ اکثر غرور آ گیا ان کی ذات مقدس قربان میں جن سے دل کے اندھیروں میں نور آ گیا میں نے چار